حضرت سعلبہ بن عباد عبدی سے روایت ہے وہ بسرہ کے رہنے والے تھے انہوں نے ایک دفعہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطبہ سنا انہوں نے اپنے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان فرمائی فرمایا ایک دن میں اور انصار کا ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے مقرر کردہ نشانوں پر تیر اندازی کر رہے تھے جب سورج دیکھنے والے کی نظر میں افق سے دو تین نیزے اونچا آ گیا گیا تو بے نور ہو ہم میں سے سے ایک نے دوسرے کہا آؤ مسجد چلیں اللہ کی کی قسم سورج یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی امت میں کسی نئے حکم کا سبب بنے گی ہم مسجد کی طرف چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لوگوں کی طرف نکلتے ہوئے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز شروع کر دی آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ کبھی کسی نماز میں اتنا لمبا قیام نہیں فرمایا ہم آپ کی آواز نہیں سنتے تھے پھر آپ نے ہمارے ساتھ رکو کیا اور اتنا لمبا رکو کیا کہ کبھی کسی نماز میں اتنا لمبا رکو نہیں کیا تھا ہم آپ کی آواز نہیں سنتے تھے پھر آپ نے ہمارے ساتھ سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ کیا کہ کبھی کسی نماز میں اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا تھا ہم آپ کی آواز نہیں سنتے تھے پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا جب آپ دوسری رکعت کے آخر میں بیٹھے تو سورج روشن ہو چکا تھا آپ نے سلام پھیرا پھر اللہ کی حمد و سنا کی اور اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں اور اس بات کی شہادت دی کہ وہ یعنی آپ اللہ کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں یہ روایت مختصر ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچاسی